اے آمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسی اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پر ملے پھر تین دو پانچ